أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار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 ادعوا الذين دعنتم من دونه فلا يملكون تشفر عنكم ولا تحليلا أولئك الذين يدعون يتقون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مخذورا

فلا يملكون كشف الضر ولا تحويلا تقریلا سو نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ ہی اسے کچھ وقت کے لیے ٹال سکتے ہیں پورا الذين لبین کبھی إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب جن کو یہ لوگ بطور معبود پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ کون زیادہ قریب ہو اللہ کے ارجن رحمت سب کے سب اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان عذاب ربك كان محذورا کوئی شک نہیں ہے کہ تیرے فرور بزار کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی شہ ہر قسم کی حمد و سنا تمام تاریخیں اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہیں صلاة و سلام سیدنا ومولانا سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کی بات کرتے حمد و سلام صلاح سلام کے بعد دنیا بھر میں جتنے دیندار لوگ ہیں کسی کا دین سچا ہو یا جھوٹا ہو یا آسمانی دین کے حامل لوگ ہوں یا من گھٹ دین کے حامل جس کو بھی دین سے دلچسپی ہے اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ اپنے معمول کا قرب حاصل کرنا ہے معبودوں کے پجاری بھی سب سے زیادہ محنت اسی بات پر کرتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اپنے معبود کے قریب ہو جائے اور اس کا قرب حاصل کر لیں اسے راضی کر لیں اس کے لیے ساری دنیا محنتیں کرتی ہے وقت خرچ کرتی ہے اپنے آپ کو عاجز کرتی ہے اپنے مال لوگ خرچ کرتے ہیں اور یہی مسئلہ ہم مسلمانوں کا بھی ہے ان میں سے بھی جس شخص کو اللہ رب العزت نے تھوڑی یا زیادہ دین کی سمجھ دی ہوئی ہے کسی کا دین کے ساتھ تعلق ہے تو اس کے لیے بھی زندگی بھر سب سے اہم مسئلہ اپنے اللہ کا قرب حاصل کر ہے کسی شخص کے لیے نزدیک یہ واقعی اہم اور بڑا مسئلہ ہے تو واقعی وہ دیندار ہے اور کسی کے نزدیک اس کی قیمت اور اس کی اہمیت نہیں ہے تو وہ سچا دیندار نہیں ہے جیتا ہے یہ بات ساری دنیا میں ہر انسان جس کو سمجھتا ہے کہ یہ صاحب اختیار ہے اس کے بعد کچھ ہے اس کی جیب میں کچھ ہے یہ کچھ کر سکتا ہے بنا سکتا ہے سنوار سکتا ہے بگاڑ سکتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے اس کا تعلقدار بنے ملازمین اپنے افسروں کے بارے میں یہ چاہتے ہیں ساری دنیا یہی چاہتی ہے گھر کے اندر اگر گھر کا سربراہ بات ہے تو ساری اولاد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے بات کے زیادہ سے زیادہ قریب اپنی مرضی منگوا لیں گے تو اللہ رب العزت کے ساتھ جب مسلمانوں کا یہ تعلق ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتا ہے اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں جو صاحب اختیار اور صاحب اقتدار ہے جو دیتا ہے تو کر سکتا ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے اس کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو کچھ سنوا سکتا ہو کچھ بگاڑ سکتا ہو اگر کسی کا پھر دین ہوگا تو یقین یہ کوشش کرے گا کہ کسی دوسرے سے اللہ رب کا سروا حاصل گا تاکہ دنیا کے اندر آرام سے گزر جائے آخرت میں نجات مل جائے دنیا میں کامیابی میں اثر آ جائے آخرت میں نجات میں اثر آ جائے یہ سیدھی سی بات ہے اور اس گروپ کے حصول کے لیے محنت یہ زندگی کا سب سے اہم ترین کام ہے نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ ترین نماز میں سے سب سے زیادہ اہم ترین کون سا حصہ ہے جب انسان شہید میں پڑا ہوتا ہے اس لیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ہے بھی سب جو مانگنا ہے مانگو سب جو کہنا ہے کہو اللہ تعالیٰ سے سب اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دکھ رکھو اپنی ضرورتیں رکھو جب سجدے میں ہوتے ہو یہی بات ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ سجدہ اصل چیز ہے اور یہ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتا اس ذلت اور اس انتظاری اور سہاجگی کا اظہار اسی ذات کے سامنے ہو سکتا ہے تو سب کچھ دے سکتے ہیں اس سے زیادہ آدمی کے اظہار کا طریقہ سمجھ نہیں آ سکتا اس سے زیادہ آدمی کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے تو سمجھ نہیں آ سکتا سب سے شاندار سب سے عظیم شان طریقہ ہے عزت و نیاز اور عزت انتظار کے اظہار کا سجدہ وہ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں ہوتا اور سب بندہ اللہ کے سب سے زیادہ پریم ہوتا ہے مار خرچ کیا جاتا ہے اللہ کے قریب حاصل کرنے کے لیے لجاجت کے ساتھ الحا کے ساتھ اور انتصاری کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے اور کچھ ملتا ہے ملے نہیں ملتا نہ ملے اللہ راضی ہو جائے اللہ قریب ہو جائے اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں حج بھی اسی لیے کیا جاتا ہے دور دراز کا سفر کر کے انسان اتنے سارے پیسے خرچ کرتا ہے اتنی مشقتیں اٹھاتا ہے تاکہ اس کا پروردگار راضی ہو جائے اور بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو ساری عبادتوں کا مقصد اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے اللہ کے نزدیک ہونا ہے اللہ بندے کے ہر وقت قریب ہے وہی اللہ تعالیٰ کا عبادی انی فینی شریف یہ اکرم الیہ من حبل الوریف پھر یہ تلقل متلقیان یمین و عن الشمال کی لیکن مانوی طور پر بندہ اللہ کے قریب ہے کہ اللہ سے دور ہے بندہ بھاگا ہوا ہے کہ غلام بڑا ہوا ہے بندہ بگاڑا ہو کر کسی اور کے در پہ پھر رہا ہے کہ اللہ کے قریب ہے یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی مسلمان بھی اس کے لیے محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے بہت اہم ترین بات ایک ہے اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کے لیے محنت کرنا ایک بات ہے بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ایسے ذرائع ایسے وسیلے تلاش کرنا ایسے طریقے اختیار کرنا جس سے بادشاہ راضی ہو جائے اور بندے کو اپنے قریب کر لے اپنے مقرب بنا لے اور ایک ہے بندہ اس کوشش میں لگا ہوا ہو کہ میں کیسے بادشاہ بن جاؤں یہ فرق مشکل نہیں ہے آسان ہے کہ بادشاہ کی دونوں کے بارے میں کیا رائے ہوگی ایک آدمی اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بادشاہ مجھ سے راضی ہو جائے مجھے اپنے اپنے قریب کر لے میری بات سننے لگ جائے مجھے اپنے مقربین میں شمار کر لے اس کے بارے میں بادشاہ کی کیا رائے ہوگی اچھا ہو جیسا بھی ہو اور ایک ہو سکتا ہے جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ لوگ مجھے بھی بادشاہ مان لیں یا مجھے بادشاہ جیسا مان لیں یا میری بھی ویسے ہی عزت کریں جیسے بادشاہ کی عزت کرتے ہیں یا میرے بارے میں لوگ یہ سمجھنے لگے کہ صرف اس ساتھ اختیار نہیں ہے اس کے پاس بھی بہت سارے اختیارات ہیں پھر بادشاہ اس کے ساتھ کیا شروع کرتا ہے کس کو معلوم ہے کمزور سے کمزور بھی ہو تو اس کو کچلنے میں پتا نہیں کرتا یہ ایک محنت ہے اس بات پر کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتا دے اللہ رب العزت پر یہ بات واضح کر دے اپنے طور پر کہ میں تیرا ہوں اور تیرا بندہ ہوں آج استر بندہ ہوں تیرے سلا کسی کو کچھ نہیں مانتا اپنے کو کیا کروں سر کچھ بھی نہیں اور اس کے لیے سر کیا ہے اطاعت ہے فرم زاری ہے شکر گزاری ہے اللہ رب العزت کا خوف ہے اللہ کمر ہاج کے لیے عبادتیں ہیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے ایسے اوساف پیدا کرنا ہے اپنے اندر جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے کام آ سکے اور ایک کوشش یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ اس کے اندر بھی خدائی صفات ہے اس کے اندر بھی الہی صفات ہے یہ بھی کرنے والا ہے یہ بھی کچھ کر کے دکھا سکتا ہے یہ بھی بیماروں کو شفا دے سکتا ہے اس کی بدولت بھی بے اولادوں کو اولادیں مل سکتی ہیں اس کی بدولت بھی کسی کا کچھ بند سمجھ سکتا ہے اس کوشش میں لگے رہنا اس سے بڑی تدستی کوئی نہیں ہو سکتی انسان کی یہ قبل ہا رب العزت والجلال بادشاہوں کے بادشاہ کی گے کس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے یہ اپنی اپنی ہلاکت کا سامان بنانا ہے اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کرنا ہے اپنے کو اللہ رب العزت کا مقرر بندہ بنانے کی کوشش نہیں ہے تو قرب الہی کے حصول کے لیے کیا کرے بندہ اور کیا نہ کرے کون سے کام کرے جن کے ذریعے اللہ بندے کو اپنے قریب بنا لے کر لے اور کون سے کام چھوڑے جن کی وجہ سے بندے کو اللہ رب العزت اپنے قریب کر دے یہ بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سوا کہیں سے معلوم نہیں ہوتا یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارا مطلب ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہی کے بغیر اللہ کو راضی کرنے اللہ کے قریب ہونے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا کوئی طریقہ کہیں سے معلوم نہیں ہو سکتا جو شخص کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا کوئی اور ذریعہ اختیار کرے گا وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا اپنے آپ کو برباد کرے گا اللہ کا قرب حاصل نہیں کرے گا وہی بڑے اعتماد غیر مشروط اعتماد اور سو فیصد یقین اور اعتماد کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں بتا دیا ہے وہ حق ہے سچ ہے اس میں ذرا بھر شک نہیں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے بارے میں بتا دیا ہے وہ حق ہے سچ ہے اس میں ذرا بھر شک نہیں ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہر سے آخر ہے یہی دین ہے یہی شریعت ہے یہی طریقت ہے یہی قرب الہی کا ذریعہ ہے انہی پر عمل کر کے انہی پر چل کے بندہ اللہ رب العزت کا بندہ بن سکتا ہے اس کے خلاف اور کوئی راستہ اور کوئی طریقہ نہیں وہی پر اعتماد کر کے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا یہ عین سوال اور صحیح راستہ ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے تمام انبیاء کرام کا راستہ ہے وہی پر اعتماد کر کے اللہ کے سرم کے حصول کے لیے محنت سارے انبیاء کرام کی ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم کی سنگت میں نے آپ کو بتایا کہ جو شخص وہی پر اعتماد کرے گا یہ لائے ہے اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہے مومن ہے اور ولی اللہ ہے یہ استعمال نہیں ہے شرع نہیں ہے تقسیم نہیں ہے کتاب اللہ کے الفاظ اللہ علی اللہ جی نے اللہ نے ایمان کا ولی اللہ عملہ علی اللہ اللہ حسن علیہ اللہ علی احمد اللہ جی نے امن جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں سکوا اختیار کرتے ہیں وہ علی اللہ ہے انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان تو بندہ لائے گا ہے اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے فوراً مر جاتا ہے اس کے ساتھ ہی بندہ اگر جب کے اندر اسے جگہ دے دے تو مومن بن جاتا ہے جتنے بھی گناہ گار ہو مومن ہی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ولی اللہ بھی ہے قرآن کی کے مطابق یہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جس کے حصول کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں تو کس مقام کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے یہ چار مقام ہے دنیا کے اندر عظیم شان مقام جن کے لیے بندہ ہر نماز کی ہر رقط کے اندر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں درخواست کرتا ہے اے اللہ دن اے اللہ سراس مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دے سراثل الدین انعام علیہم ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تیرے انعامات کی برف ہوئی ہے غیر علیہم ہند الضالین اے اللہ ان کے راستے سے بچا کے رکھنا ہے جن کو تیرا قدم ہوا ہے جو گمراہ ہوئے ہیں ہر نماز کی ہر لگت میں یہ درخواست بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے پرانے کریم نے ہی ذکر کیا ہے پورا ایک اللہ نام اللہ علیہم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے نم صدیتی نم شہدا سوارہنیا گرام ہیں صدیق ہیں شہداء ہیں اور صالحین ہیں ان میں سے پہلا مقام مقام نبوت ہے اس کے لیے محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے دیتا ہے جس کو اللہ نے چاہا دے دیا اب اس کا دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد بند ہو چکا ہے جتنی بھی کوئی محنت کرتا رہے ساری زندگی سجے پر تب پڑا رہے نبی کی پاؤں کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا نبوت نام کی کوئی چیز کسی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی اگر کسی کو جب ہم پڑ گیا ہے تو مرتد ہے دنیا کا بدترین گار ہے جدن ہے اللہ تعالیٰ کے نبی سب سے زیادہ نا پسندیدہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا کوئی نبی نہیں آئے گا تو سب سے عظیم شاہ مقام نبوت ہے لیکن وہ کسی کو مل نہیں سکتا جس کو دینا تھا اللہ تعالیٰ نے دے دی اس کے بعد نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام جس کے حصول کے لیے لوگ محنت ہی نہیں کر رہے جو کتب بھرنے کی کوشش کرتا ہے جو روش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو پھر اللہ ہونے کی کوشش کرتا ہے پھر راتل بلّہ ہونے کی کوشش کرتا ہے پھر کوئی بلا بننے کی کوشش کرتا ہے کوئی کچھ بننے کی کوشش کر رہا ہے اور مقام سب سے بڑا نبوت کے بعد مقام صدیقیت ہے جو ساری کائنات کے اندر نبیوں کے بعد ہے نہ ذلا ہوتا ہے تعالیٰ کو ملا جس میں محنت کرنی ہے اس کے لیے کریں جس سے محنت کرنی ہے اس کے لیے کریں صدیق بننے کی کوشش کریں سادے بننے کی کوشش کریں اللہ کے راستے میں جان قربان کر کے شہید ہی شدید اللہ بننے کی کوشش کریں دنیا کے اندر نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام سید بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور یہ مقام کیا ہے مقام صدیقیت ہے اللہ رب العزت نے حضرت ان کو تصدیق اللہ تعالیٰ نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں سب سے گہرے دوست تھے ان کے لیے رکھا اور دنیا کے سب سے بڑا دشمن اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل تھا دونوں کا کیسا ذکر کیا میں نے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے جھوٹ بولا اللہ رب العزت میں جھوٹ بولا نقصہ والی سکھ سے اور جب سچائی اس کے پاس آئی تو اس کو بھی اس نے جھوٹا کہا الگ سکی جہنم مسلم کافرین کیا کیا کہتی ہے کہ جہنم میں ٹھکانا ہے کافر ہوگا یہ بھی جہن کر کے وزلی جا ابھی سنتی وسطہ کبھی جس کی زبان اور دل ایک ہی سے جس نے ایک بار کرنا پڑا پھر اس کے بعد ایک ذرا فرض پیچھے نہیں ہٹا زندگی بھر جتنی مشقتیں بھی آئیں جتنی مصیبتیں بھی آئیں جتنے امتحان بھی آئے سب سے سب برداشت کیے وہ تھے اللہ ابو نے جب جا کے کہا کیا خیال ہے اگر کوئی آدمی کہے کہ رات ہی رات میں ایک ہی رات کے اندر میں اٹھ کر بیت المقدس لی بھی گیا ارے تین گیا پہلے آسمان دوسرے تیسرے چوتھے ساتھ میں آسمان پر گیا جنت نے دوست کی بھی کی اصل ہونے سے پہلے واپس آ گیا آپ کا کیا خیال ہے سچ بول رہا ہوگا کہ جھوٹ بول رہا ہوگا نہ پہلے دیکھیں گے کہنے والا کون ہے پہلے دیکھیں گے کہنے والا کون ہے کہنے لگا تیرا ساتھی محمد یہ کہتا ہے کہ میں نے سارا کچھ رات ہی رات میں کیا ہے میں اس نے اس سے بڑی خبر دی تھی ہم نے اس کی تصدیق کر دی تھی یہ تو محمود بات ہے مجھے جب یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں آسمانوں والے کا نمائندہ ہوں سب انہیں لایا رسول اللہ کہہ دیا تھا یہ تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی بات یہ تو بہت چھوٹی خبر ہے اس کی تصدیق کیوں نہیں کریں گے یہ تو ہے ہی ایسا جس کوئی جھوٹ نہیں بولا اس سے اس سے اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات تو سچ سچ اور جھوٹ کا معیار ہے اس کو نہیں دیکھیں گے سچ کہتا ہے کہ جھوٹ کہتا ہے دنیا میں دیکھیں گے جس کی بات اس کی بات کے مطابق ہوگی وہ سچی ہے جس کی اس کے مطابق نہیں ہے وہ جھوٹی ہے یہ ہم نے علیہ وسلم سرنگ ساتھی کو امین ہی نہیں ہے جس کو ادھر کا معیار بھی جس کی بات امام کے ساتھ ملتی ہے وہ سچی ہے جس کی بات محمد رسول کی باتوں سے نہیں ملتی وہ جھوٹی ہے کہنے والا کوئی بھی ہو تو پرواہ نہیں اللہ رب العزت میں خوش ہو کر اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے سے خوش ہو کر اس کو مقام کی یہ تعناج فرما دیا لیا یہ کر رہا تھا اگر وہی پر اعتماد کیا جائے تو بندہ پھر ان کے صدیق بنتا ہے مقام صدیقیت کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے اگر وہی پر اعتماد ہو تو بندہ شہید بننے کی کوشش کرتا ہے موت آئے تو شہادت کیا ہے اور اگر بندے کا اعتماد کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر ہو تو بندہ سالے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے ولایت کا مقام مومن کا مقام مستقی کا مقام اور مسلمان کا مقام تو اس کے نیچے ہے یہ بڑے بڑے مقامات ہیں یہ بڑے بڑے مقامات ہیں آخری مقامات ہیں کبھی دیکھا آپ نے کسی کو کبھی دیکھا آپ آپ نے کسی کو اس کام کے لیے محنت کرتے ہوئے اس کے لیے محنت وہ کرے گا جو اللہ رب العزت کی کتاب کو غیر مضبوط مانے گا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غیر مشروط مانے گا اس کے علاوہ جو وہی پر سو فیصد اعتماد نہیں کرے گا تو بڑے بڑے مقام تلاش کرے گا لیکن وہ مقام جو اللہ رب العزت کے ہیں جو عدمت والے مقام ہے ان کی تلاش کے لیے محنت نہیں کرے گا ہماری ساری گفتگو ہماری ساری گفتگو اس موضوع پر ہو رہی ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے بندے کو اللہ کا قرب ہاں، حاصل کرنے کے لیے کون سا ذریعہ کون سا وسیلہ کون سا راستہ تلاش کرنا چاہیے کون سے اعمال کرنے چاہیے کون سے آزاد بجا لانے چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے شریر ہو جائے کی بات اللہ کی ذات پر ایمان اللہ کی ذات پر ایمان تب صحیح ہوتا ہے جب اللہ کی صفات پر ایمان اللہ کی ذات اللہ کی صفات پر ایمان لانے سے بندے کے اندر ایسی چتیں پیدا ہوتی ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں وہ چطیں کیا ہے ان سے شروع ہو رہی ہے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ پر یقین کرنے اللہ پر اعتماد کرنے اللہ پر ایمان لانے اللہ رب العزت کو صحیح معنوں میں ماننے کی وجہ سے بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ کے دل میں توقع پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور و پیدا ہوتا ہے اس کی بدولت بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے بندے کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے کہ دین سارے کا سارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اس کے لیے بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے بندے کے اندر صبر کی عادت آتی ہے شکر کی عادت آتی ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کرتا ہے بندہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے بندہ اور یہ اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم کے اندر ہلوا دیا ہے امن ہوا پانی کو آنا اللہ شادی لگا قائم یا ہمارے رحمت رکھے بل حج اختر الدین کروں بات ایک ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدیں لگائے بیٹھا ہے کسی اور کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھتا ہر وقت اللہ رب العزت کے ایسے سے رہا ہے کام رہا ہے تو اس نے معاف کیا تو معافی ملے گی ورنہ معافی نہیں ملے گی ارے ایک کوئی فکر پڑی ہوئی ہے کہ رحمت اللہ کی حاصل کرنی ہے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے اور دوسرا دوسرا دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہے دوسرا اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہا اپنے اعمال پہ اترا رہا ہے اپنے اعمال میں اکڑ رہا ہے اپنے اعمال میں گھنڈ کر رہا ہے ان دونوں میں سے کون اچھا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہوا پائے تم آنا یہ طرف سے الذين يعلمون لگی لا يعلمون یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک جانتا ہے کہ اللہ لا شریک لہو ہے ایک یہ بات نہیں جانتا کہ اللہ لا شریک لہو ہے ایک اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے یکتا مانتا ہے فرد مانتا ہے ایک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی برابر ٹھہراتا ہے دونوں برابر کہتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو دنیا کے اندر کامیابی آخرت کے اندر نجات کا واحد راستہ وہی پر مکمل اعتماد ہے عبادت میں بھی عقیدہ میں بھی اپنے اعمال میں بھی کاروبار میں بھی حصول میں اداری میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی وہی پر اعتماد ہوگا تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا ورنہ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا سارے اکرام اسی کام سے نہیں جن نیک اور سارے لوگوں کے سامنے جا جا کے لوگ گھستے ہیں خاص طور پر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا باقی تو باتیں برائی ہے ايهما اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان مرجورا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت سبحان ربك رب العزة Thank you. الحمد الحمد الحمد الحمد لله لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يحب ربنا ربنا ويرضى رب لك كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ولك من من السماوات ومن ومن الارض ما شئت شيء بعد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 يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حيثنا يا غياث المستغيثين رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك لا من جاء منك ولا من جاء الا اليك نحن نتوب اليك تبارك ربنا وتعالى ونستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب رب العزة عما والحمد لله العالمين انسان اپنی خواہش کے مطابق سوچتا رہتا ہے کہ فلاں کا پانچ مرنے کا مکان دس لاکھ کا بچا تھا میرا اس سے ذرا اچھا ہے یہ بارہ لاکھ کا ہے سوچتے سوچتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں بارہ لاکھ کے مکان میں رہتا ہوں اس کی اپنی ہی قیمت ہوتی ہے اپنی ہی سوچیں ہوتی ہیں سوچیں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وہ باقاعدہ ماحول کے اندر یہ نظر کر دیتا ہے کہ پانچ مرنے کے مکان کی قیمت آج کل بارہ لاکھ ہو رہی ہے جب اتنے لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے جو آٹھ لاکھ کا بھی نہیں سات لاکھ کا بھی نہیں جب طبیعت پر روش پڑتی ہے طبیعت بگڑتی ہے اتنی قیمت کا تھا یہ مجھے غلط نہیں کی جا رہی یہ امانی ہے یہ سوچے ہیں انسان کی جھوٹی سوچے جھوٹی سوچے پر مت پا لیتی ہے تو جھوٹ انسان کے اپنے خیال کے اندر سچ بن جاتا ہے یہی بات گاؤں کی ہے تو پتہ ہی ہوگا کہ میں نے دنیا نہیں پیدا کی اس کو تو پتہ ہی ہوگا کہ میں نے پیدا نہیں کی لیکن اس کے باوجود بھی کہتا تھا میں ربوں کو ملا رہا میں تمہارا پرمر ہوں بڑا ہو سکتا ہے کیا کہہ کے اور لوگوں نے اس کو کیا کہہ کے کس حد تک پہنچا دیا ہو کوئی میں کا کیا کہ شاید میں ہی پال رہا ہوں اپنی حماقت کی وجہ سے اتنا جھوٹ بولا اور اتنا جھوٹ سنا تو اس کو یقین ہو گیا ہوگا کہ میں ہی سارا کچھ کر رہا ہوں کی وجہ سے انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اس حماقت اس بیوقوفی جوسی تمناؤں کا علاج کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا پڑھنا ہے اللہ کے رسول کی باتیں سننا ہے اللہ کے رسول کی باتوں کے اندر جس طرح حقیقت پسندی ہے اور انسان کو جس طرح حقیقت پسند بناتی ہے دنیا کی کوئی شاید انسان کو اتنا حقیقت پسند نہیں بناتی ہے دیجیے تو انسان اپنے آپ کو گراؤنڈ سمجھنے لگ جاتا ہے انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے مرنا بھی ہے انسان کو یقین نہیں آتا کہ میں اس دنیا سے جانا بھی ہے یہ حماقت کب آتی ہے حقیقت پسندی کب ختم ہوتی ہے سامنے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کتنے لوگوں کو دفن کرتے ہیں پھر یقین نہیں آتا کہ ہم نے مرنا ہے یہ بیوقوفی یہ حماقت یہ تمناؤں کی پیروی یہ تمناؤں کی پوجا کتاب اللہ سمت رسول اللہ سے دوری کی وجہ سے آتی ہے اللہ رب العزت کی سمتوں کا احساس نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہے ہم اللہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہے ہر بیماری کا علاج ہر بیماری کا